من حمزی ہی و نفقی ہی و نفسی ولقد آتینا ابراہیم و رشتہ من قبل و کنہ بھی عالمین اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے رہنمائی یا سمجھ بوجھ عطا کی اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے اذ قال ابی وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون جب اس نے اپنی با اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو جن پر تم اعتکاف کیے ہوئے ہو یا جن کے ارد گرد تم رکے ہوئے ہو قال انہوں نے کہا آباءنا آبا عابدین ہم نے اپنے آبا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے قال کنتم انتم و آباؤکم فی غلال مبین یقینا تم اور تمہارے آبا واضح گمراہی کھلی گمراہی میں تھے قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن بلکہ تمہارا رب تو وہ آسمان و زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ انا ذَلِكُم من الشاہدین اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے خلاف خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے فاجا اللہ کبی اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں من من فعل هذا بآلهتنا انه انه لمن الظالمين انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے قالوا انہوں نے کہا سمعنا فتح یذکروہم یقال له ابراہیم لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے وہ ان کا ذکر کرتا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے انہوں نے کہا فاتو الناس لعلهم کہ انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں انہوں نے کہا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم کیا تو نے ہی یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم قال کہا بل فعلہ کبیرہم هذا فص ان كانوا ينتقون اس نے کہا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا ہے سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون تو وہ اپنے نفسوں کی طرف اپنے دلوں کی طرف لوٹے انہوں نے کہا یقینا تم خود ہی ظالم ہو ثم على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون پھر وہ اپنے سروں پر الٹا دیے گئے یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں قال کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افسوس ہے اف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے قالو انہوں نے کہا حرقوہ ونصورو آلیہتکم ان کنتم فاعلین انہوں نے کہا اسے جرادو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو قال قلنا ہم نے کہا یا نارکونی بردن و سلاما علی ابراہیم ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ابراہیم پر وہ ارادو بھی کئی دن خلا الم انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے ہی ان کو انتہائی خسارے میں ڈال دیا سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا بنا دیا الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے اسے اور لوت کو اس زمین سرزمین کی طرف اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت ڈالی ہے وہبنا له اسحاق و يعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين اور ہم نے اس کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب نافلتن زائد وکلن جعلنا صالحین اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا وجعلناهم اللہ يهدون بامرنا امرینا اور ہم نے انہیں ایسے امام ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے وہینکا و لنا قابدین اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیکیاں کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے ولوطن آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث اور لوط ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جو کہ گندے کام کیا کرتی تھی انہم کانو قوم سوء فاسقین یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً وہ نیکوں میں سے تھا وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلِ اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے قبل ہم کو پکارا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَدَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا تھا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ یقیناً وہ برے لوگ تھے فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ اور داود اور سلیمان کو جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے اذ نفشت فی غنم القوم جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں وقلنا لحکمہم شاہدین اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے ففہمناہا سلیمان تو ہم نے اسے سمجھا دیا سلیمان کو وکلن آتینا حکمن و علما اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا وسخر نام داود الجال اور داود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا وہ قیر اور پرندوں کو اور یقینا ہم کرنے والے تھے وہ نے اسے تمہارے لیے لباس بنانا ذرا بنانا سکھا دیا کم سم تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے تمہارا بچاؤ کرے فہل ان تم شاکرون تو کیا تم شکر کرنے والے ہو ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری بی امری الارض التي اللہ تی بارکنا فیہا اور سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی جو تیز چلنے والی تھی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين اور شیطانوں میں سے جو اس کے لیے غوطہ لگاتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس کے سوا اور یقیناً ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں رَبَّهُ ایوب مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف تھی جو اس کے ساتھ تکلیف تھی جو اسے تکلیف تھی ہم نے اس کو دور کر دیا وہ آتی ہُولہ العابدین اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنی طرف سے رحمت کے لیے اور یہ یاد دہانی ہے نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے وہ اسماعیلا و ادریسا وزل کفلی کل وزل کفلی کل من صالح اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھے نام ہے ہاں جی وہ ادخل فی رحمتنا اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں ان من الصالحین یقینا وہ نیک لوگوں میں سے تھا وہ دنون ادہب مغادبہ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا فدن القدر علیہ اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے فنادا فدلومات فِي تو اس نے اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے انی کنت من الظالمین یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو ہم نے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں وزکریہ زکریہ ربہ رب لا تذرنی لاتر فرد خیر الوارثین اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو وارثوں میں سے بہترین ہے فاستجبنا له و له يحيى واصلحنا له زوجه تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحیٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا انہم کانو یسارعون فی الخیرات یقیناً نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے ویدعوننا رغبا و اور وہ ہم کو پکارتے تھے رغبت اور خوف سے وکانو لنا خاشعین اور وہ ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے خوشو کرنے والے تھے ولطی فرجہ آیت للعالمین اور اس عورت کو جس کی شرمگاہ کو جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا ان هذا امتكم امه واحده ہیں ہاں ان هذه امتكم امه واحده یقینا تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے وانا ربكم اور میں تمہارا رب ہوں فعبدون پس میری عبادت کرو وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون اور وہ اپنے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں یہی کافر لوگ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه پس جو نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کا کی ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی کوشش کی ناشکری ناقدری نہیں کی جائے گی وہ انا لہو کاتبون اور یقیناً ہم اسی کے لیے لکھنے والے ہیں ہم اسے تحریر کرنے والے ہیں وہ حرام الکریتن اہلک نہ لا یرجعون اور لازم ہے اس بستی پر جسے ہم ہلاک کر دیں کہ بے شک وہ واپس نہیں لوٹیں گے حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون یہاں تک کہ یاجوج اور معجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے وقت رب الوعد الحق اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو اچانک لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا یا ٹک ٹکی لگائے رہیں گی یا ویلنا اے افسوس قد کننا فی غفلت من ہادا یقینا ہم اس سے غفلت میں تھے بل کننا ظالمین بلکہ ہم ظالم تھے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم یقینا تم اور جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے رہے وہ جہنم کا ایندھن ہے انتم لہا واردون تم اس میں وارد ہونے والے ہو لو کا نہا ما واردوها اگر یہ الہ ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے وہ کلا خالدون اور سبھی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لہم فیحا لا يسمعون ان کے لیے اس میں ظفیر چیخنا ہے اور وہ اس میں نہیں سنیں گے ان من اولئك انہا مبعدون یقیناً وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی سبقت لے گئی وہ اس سے دور رکھے ہوئے ہیں لا يسمعون وہ اس کی آہٹ نہیں سنیں گے وہم فی مشتحت انفسهم خالدون اور وہ اس میں جسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں يحزنهم الفزع الاکبر ان کو بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی غم میں نہ ڈالے گی وتتلقاهم الملائکہ اور فرشتے ان کو آگے سے آ کے لیں گے ہادا یوم کم الدی کن تم یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے یوم السماء کا للکتب جس دن ہم آسمانوں کو سمیٹ دیں گے جس طرح کاتب اپنے کتابوں کو لپیٹتا ہے کما بدانا اول خلق نعید جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی ہم اس کو لوٹائیں گے وعدن علینا ہم پر یہ وعدہ ہے انا کنا فاعلین یقیناً ہم کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور یقیناً ہم نے ہر آسمانی کتاب میں ذکر کے بعد یہ لکھا کہ یقیناً زمین یعنی جنت اس کے وارث بنے گے میرے نیک بندے یہاں پر عرض سے مراد جنت ہے ان فی لبلاغا لقوم عابدین یقینا اس میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں پما ارسلنا کا اللہ للعالمین اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر جہان والوں پر رحم کرتے ہوئے یعنی نبی علیہ السلاۃ اسلام کو بھیج کر اللہ نے رحمت کی ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کا بھیجنا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر رحمت کرے قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد کہہ دیجئے کہ یقینا میری طرف صرف میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ صرف اور صرف ایک ہی ہے فہل انتم مسلمون تو کیا تم فرما بردار ہونے والے ہو فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ پھر جائیں فقل پس کہہ دے آزن تکم علی سوا میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے برابر طور پر وہ ان ادری اقریب ام بعید ما اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ قریب ہے یا دور انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون یقینا وہ بات میں سے بلند آواز والی بات کو بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وہ ان ادری اللہ فتنا تنقم و متا اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور ایک وقت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہو قر رب کم بالحق کہا رب حکم بالحق اے میرے رب فیصلہ کر حق کے ساتھ وہ رب الرحمٰن المستعین العلامہ اور ہمارا رب رحمان وہ مدد طلب کیا گیا ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو